تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھر دو جھولی میری جان عالم بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی صلی اللہ بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غم خار ہو یا نبی بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ چاہوں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوا بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چم کا ستارہ اس کی قسمت کا چم کا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی عاشق مصطفیٰ کی اذا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا اللہ اللہ کتنا اثر تھا عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذا تھی اذان بھی لالی عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا ازاں تھی اذان بلالی بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی صلی اللہ بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی زندگی بخش دی بندگی کو دین حق کی بچالی دین حق کی بچالی وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹ تالی جو ابن مرتضان کیا کام خوب ہے قربانی حسین کا انجام خوب ہے قربان ہو کہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات میدان کر میں شاہ خوش خسال نے میدان کر میں شاہ خوش خسال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بخش دی بندگی کو آبرو کی بچالی آب روین حق کی بچالی وہ محمد کا پیارا نواسا میرے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹالی بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کاش پورنم دیارے نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن ہاں جیت جی ہو بلاوا کسی دن حال دل مصطفیٰ کو سنائے حال دل مصطفیٰ کو سنائیں دیکھ کر ان کے روزے کی جالی حال دل مصطفیٰ کو سنائیں دیکھ کر ان کے روزے کی جالی بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی صلی اللہ بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر پر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی